کیا ہوئے بغیر استعمال کر دیا ہوگا یہی ہے حدیث مہوپ ہے یہ ہے کہ کرنے کے بعد دوسرے مجھے کو ہوگا وہ فرماتے ہیں پر ماتے سے کانت اللہ محمد کے بیٹے ہیں اللہ محمد وہ اپنے والد سے یعنی حضرت عبداللہ محمد سے روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں ماتے کے علاقوں کو پیوں اور بزرگ میں بات یہ دوسری روایت میں اللہ محمد نے یہ بتایا ہے کہ میں جبکہ کنوارا تھا

تو صحابہ کرام جو ہیں وہ پانی نہیں ڈالتے تھے کچھ بھی کتوں کے لانے سماج کا جو ہے بخاری کا کتے جب آتے ان کے مندر کے اندر تو ظاہر رہے ان کا لاکھ بھی ایسا ہوگا بلکہ جواب جواب جواب ہے ہے ہے اور اور اور تو تو یہ یہ کہ حدیث کی بعض روایتوں میں الفاظ آئے ہیں کام تھے وہ آتے جاتے پیٹا بھی کرتے تو اگر اس حدیث سے پر انتظار کرنا ہو تو پھر بھی کہنا پڑے گا کا نہیں نہیں ہوتا ہر ایک کو کبھی کرتے جواب دیا ہے اور جواب یہ ہے کہ ترقی جو زمین کا معاملہ دین ہے وہ سوال ہے ہے کہ کہ یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم وسلم میں میں نے حضور اکرم سے پوچھا کے بارے تو میں سے کرتا ہوں کتے ہوتے ہیں تو وہ کتا میں میں چھوڑتا ہوں کسی کے اوپر پڑ کر تو آیا وہ وہ شکار آ ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ نے کہ کا کلمہ کو کھا کھا لو سکتے یعنی یہ دو لڑکے ہیں ایک کھان بنایا ہو

تو اصل ہے حرمت ہے جب تک کہ دلیل سے یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ اس کو زکات کے تحت ذبح کیا گیا ہے اور یہ حلال کر لیا گیا ہے اس وقت تک اس کو حرام کر دیا گیا لہٰذا جہاں صبح ہوگا تو صبح کی موجودگی میں گول حلال نہیں ہوگا اور ہرالیا جہاں صبح کی موجودگی میں حلال ہو جائے گی لہٰذا پہ جو ہے کہ کہ تک تک ہے ہے ہو گیا تو نہیں نہیں کیا جب یقینی طور پر معلوم نہ جائے یہ یہ زکات کے تحت حلال اس وقت کو حرام اصول بھی سمجھ بھائی نام ہماری لائے ہیں وہ سورج کی کرنے کے لیے لائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کتے نے شکار کرایا تو کتا اس کو ان کا کو کر لگے گا تو پتھر بابر کھایا تو اگر تو کتے کے کو لگنے کی وجہ سے وہ گول بھی نہیں ہو جاتا اور اس کا کھانا جائز نہ ہوتا لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی اجازت دی تو معلوم تھی ہمارے کتے کا جواب نیچ نہیں ہوتا لیکن جمہور کی طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم یہاں پر جا کر اور تہارت کرنے لیا بلکہ گوشت کے حرام ہونے کا حلال ہو گیا ان کی درکاتے ہو اب کھاؤ لیکن کھانے کے اندر ظاہر ہے کہ کھانے کے جو آرام ہیں وہ پورے استعمال پورے کرنے ہوں گے ان میں یہ بھی ہے کہ خوش ہو کر کھاؤ کیونکہ بڑی بات ہے کہ جب کوئی کتا کسی جانور کو شکار کرے گا تو شکار کرنے کے نتیجے میں اس کا خون نکلے گا کہ نہیں اور وہ خون گوشت پر بھی لگے گا کہ نہیں لیکن ظاہر ہے اس خون کی موجودگی میں گوشت کو نہیں کھایا جائے گا بلکہ اس کو دھویا جائے گا اور دھو کر پھر پکا کر کھائے تو جس طرح اس سے اس بات کو اطلاع نہیں ہو سکتا کہ خون نہیں ہے اسی طرح اس اس سے ہو سکتا ہے اسے کا جو لوگ نہیں نمس کے بھائی جی پہ کی ہے ماواپی ادھکاری ماوچا کے نزدیک میں سے کوئی چیز نکلے گی تو ناصل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی البتہ اس طرح ماں بالکل کہتے ہیں کہ خارج کا وقت ہونا ضروری ہے بخاری اس اس سے سے نہیں ہیں بلکہ تو بکرج کا وقت ہونا ضروری ہے لیکن خارج کا وطار ہونا ضروری چنانچہ جو فرمایا جب آپ اوپر لگتا ہے اور ڈوڈو آ جا کر پڑ رہے ہیں جب آپ ہے قدرت کی دلیل کے بعد بیان پہ جو اردو کا قائم نہیں ہے مگر پکڑ ہے القوئے بدلو پھر آگے اس کے اوپر متاثر چلائے وہاں بتائی ہے کہ سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ پہلے ڈالا ہو جا آگے ان کو ڈروائے یہاں نواب سے اردو کا ذکر ہے تو وہاں قرآن شریف میں جو فرمایا کہ وہ جا پائے میں سے بوجھن پائے سے واپس آیا اور اس کا بھی کیا لے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور ایسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا کہ جو مکرج کے علاوہ مکرج کے علاوہ وہ اس لیے صاف نہیں ہے کہ قرآن کریم نے اس موقع پر تمام جباب کا اس لیے آپ نے فرمایا بلکہ بطور مثال مجھے فرمایا حنفیہ کی تحریر وہ کرتے ہیں کہ مقصول ہے کا یہ کہنا کہ جب میں حضرت کاج ہوا ہو تو مقصول رکشا میں اگر بات ملے تو تو اب حضرت بھی جو گھنٹہ ہوتی ہے ایک حالت سے اور ایک حالت حالت حالت حالت اکبر اکبر اکبر اکبر تو تو کی کی طرف طرف ہے ہے اور اور اور ہم لوگ اس کو کو جہاں جس طرح اولا میں حقیقت اشارہ ہے بیان ہے کا ادر نے اخبار کا جمع اگر کیا ہو تو حسل واجب ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ حسل صرف جماعی سے واجب ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے لیکن اعتراض کا ذکر نہیں تو واجب ہوا کہ یہاں پر جو ہے بیان تمام سے نواق کا احتیاط مقبول نہیں ہے بلکہ بطور فی الحال نہ یہاں پر ہے بہت کر دیکھ رہے ہیں طرح غلط ہوگا اسی اس سے یہ یہ کرنا کرنے کا ہے ہے کی کی ضرورت بھائی پھر ہیں آپ جو دور اور کری اور نقل کیا ہے جو بدول کافی بھی نہیں کرتے ہیں اور بڑے فقیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کے درپور سے کوئی اور اس کیسری یا اس کے زکر سے کوئی اتنے لیے تاخود پگلا یوگ کی طرح چیز ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے زکر سے کوئی ایسی چیز خالی ہو جیسے کہ یوگ ہوتی ہے پگلا کہتے ہیں جو گھٹن ضلع تو وہ اردو کا یاد رہے یہ جو فور نقل کیا میرا باغ کا یہ امام مالک کی ترکی کیا ہے امام مالک کے نزدیک اگر کیڑا نکلے تو اس مزید گرو نہیں چھوٹتا کیونکہ خارج کا محتاط ہونا ضروری ہے اور یہاں خارج محتاط نہیں ہے بلکہ غیر معمولی طور پر نکلا ہے اس کے باوجود بہت سبرا باغ نے اردو کے ڈالنے کا حکم کیا تو یہ امام مالک کے خلاف کے طور پر گئی وقال جابر جابر بن عبد الله الله رضي عنهما ضحك في ولم يعيد حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نماز میں ہنس پڑے تو نماز کا ارادہ کرے گا گرو گرو کا نہیں کرے گا جس سے حنفیہ کی تبدیل مقصود ہے حنفیہ کے یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کسی کو آ گیا ایسی حنفیہ آ گئی دوسرے کو نبی سن لی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پندرہ آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کو وہ گڑا گڑا نظر نہیں آیا وہ رکھا تو وہ وہ تھا تو اس میں گڑے اب وہات کی ہوتی ہے اس سے پیسہ آتا ہے انسان پڑتا ہے تو صاحب کے کو بھی نماز کے اندر اس طریقے کو طرح سے جو بچے بعض رات میں بعض رات ہیں اس طرح سے جو اس کی آواز کو بھی پہنچی تو نماز پوری ہونے کے بعد ہم نے غریب دروازے کو فرمایا کہ بس خاص کہا ہم کو بڑی بڑی نے سارا اور وہاں مقال بڑی بڑی جو گرو ہوتا ہے کہ تم بیٹے جو جب تو سوچا کہتا ہاں بات کر کوئی ہٹا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ

علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے و بخاری میں نقل کیا ہے کہ یہ کی گیارہ مختلف طریقوں سے بدل گیارہ مختلف طریقوں سے نے بدلا جس میں سے چار مختل ہیں اور سات مار اور اگر پھر پر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ سارے کے سارے طریقے ضعیف ہیں جب بھی آپ کو لگی کو چکے ہیں فروغ کی وجہ سے جو جو ہے ہے ہے ہے وہ بھی کیا حسن یہ بچ جاتی اور وہ قابل اس کابلیٹ نکالی جگہ دوسرا بات کو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح ترتیب کیا جائے تو صحابہ ایک گراپ کے بارے میں جو بات کر تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ پورا آدمی وہ نامینا وہ گر جائے تو اس پر ہنسیں ہمدردی کا احساس کرنے کے بجائے اس کے اوپر پیسہ مار کر یہ بات صاحب جناب سے بہت قریب لگتی ہے لیکن جو محنت پریاس ہے رقص کے مقابلے میں حقیقت یہ ہے جیسے میں نے بات کی کہ بعض اوقات حیات اس طرح بن جاتی ہے تو اس سے آدمی بے ساختہ ہنس پڑتا ہے تو بالکل ایسی بات ہے اس کی ویڈا جیسے اور اسی سے یہ بات بات ہوتی ہے کہ حنفیہ کے بارے میں کوئی بات مشہور ہے تو آپ اور رائے کو ترجیح دیتے ہیں دور کے اوپر یہ بات ہے اس کے بالکل برقرار کے ذریعے آدھی تو کو کیا مطلب ہے یعنی یہاں الٹا یہاں پر حال ہے جو مقام جہاز ہے جو مطلب کے قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ وہی ہم اگر نماز سے باہر ہو تو وہ ناقل اردو نہیں اور نماز سے اندر ہو تو ناقل اردو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قیاس میں کوئی مقابلہ دیکھنا اور قیاس مقابلے ادب سے مقبول ہے اور یہ کہنا کہ کیوں ایسا ہوا کہ اردو سے اردو نماز میں جو اٹھتا ہے نماز سے باہر سے ٹوٹتا تو اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ بھائی یہ سارے معاملات آپ ہیں اللہ کرنے ہیں اللہ کے رسول کے کو مطالبہ کرنا ہے ہمیں اپنے اکثر لڑانے سزا کے طور پر جو نماز اس طرح نہیں ہتنا ہنسے تو اس کی سزا یہ ہے کہ نماز بھی ٹوٹی اور زیادہ علت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عمل کرنا جو نماز کے منافی ہے وہ اس کے اوپر گزل اور تبدیل اور تعمیر کے طور پر گرو کو سمجھ گیا بھائی نے فرمایا بڑی بڑا ہوا ہے ہے اللہ چاہتا سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کچھ لے یعنی بال کاٹے کاٹے یا یا ناخن اپنا پین کو اتارے تو پھر اس کو نہیں ہوتا رس کرنا مقصود ہے وہاں تعبیر کا تھا اس کی تبدیل مقصود ہے وہاں یہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور وضو وقت میں اس کے ناخن موجود تھے بعد میں اس نے ناخن کاٹ لی یا بال کاٹ لیے تو وضو ٹوٹ گیا اور اس سے کرنا اچھا ہو گیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ناخن موجود تھا تو ناخن کی نیچے والے ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو وہ تو مجبوری تھی کہ ناخن موجود ہے جب بال موجود ہے نہیں پہنچا کوئی بات نہیں لیکن جب ان کو کاٹ لیا تو اب ادر شرائط کر گیا وہ کے لہٰذا جب تک کہ دوبارہ وہ نہیں کرے گا اس تک ضرور نہیں ہوگا ہزار کا کہیں سے کوئی اس کا قائم نہیں جو آپ بخاری سے تصدیق کر رہے ہیں کہ مسجد ہم جا رہے ہیں فرمایا کہ اگر بال کاٹے یا ناخن کاٹے تو گرو نہیں اسی طرح دیں تو ابھی گرو نہیں پوکھا ہاں نکل اتارے ہیں تو صرف پاؤں میں کیا اور کوئی حرف لائے نہیں اس کے بعد اس اٹھا دیا تو پورا اردو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے صرف پاؤں گا تو وہ بھی کافی ہے آپ امام بخاری تو ڈارے جو ہے پھر دوبارہ لڑائی بیان کر رہے ہیں اس بات سے کہ فون کے نکلنے سے یا طے ہونے سے اردو نہیں

شہادت کی کو منحصر کرنا ماں کرے یا بڑے باپ کرے کے ساتھ یہ درست نہیں ہے حضرت زمانہ ہے ہر نام لہٰذا جس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف پکڑ جائیں سے جو کر والی چیز سے دودھ ٹوٹتا ہے اور کرے گئے پکڑ جائیں سے جو کر والی چیز سے نہیں ٹوٹتا اب آگے اور آسان لیے ہیں لیکن بیٹا ہو چکا ہے یہ بات